بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین واشد اللہ شریق اللہ واشد المحمدَن رسول وبعد آج کا جو موضوع ہے وہ ہے الیکٹرانک اذان دینا بدعت ہے الیکٹرانک اذان کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک میں ایک جگہ سے اذان دی جائے اور اس ملک کے سارے لوگ اس اذان کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھیں اور ان کی مسجدوں میں اذان نہ دی جائے یہ ہے الیکٹرانک اذان کا معنی اور مطلب اس کی ضرورت مجھے یوں محسوس ہوئی کہ کچھ دنوں پہلے ایک مختصر سی کچھ ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ تھی تو اس میں ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اس طرح کی اذان کہیں دی جاتی ہے اور ایک مسجد میں اور پھر سارے ملک کے لوگ اس ملک کے سارے لوگ ساری مسجد کے لوگ اس اذان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوال کیا گیا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اسے یہاں بیان کر دیا جائے کہ اس طرح ایک اذان دینا دین کے اندر بدعت ہے نئی چیز ہے اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا اور ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی جگہ کو خاص کر دیا جائے اور وہاں سے ایک آدمی ہر وقت اذان دے جب نماز کا وقت ہو جائے اور وہ اذان اس ملک کی ساری مسجدوں میں سنائی دے یعنی باقاعدہ مؤذن ہو اذان دے وہ اور اس اذان کو ریڈیو کے ذریعے سے سیٹیلائٹس کے ذریعے سے چینلوں کے ذریعے سے پورے ملک کی مسجدوں میں نشر کر دیا جائے ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے اگر اس طرح کی صورت ہے تو بھی ایسا کرنا صحیح نہیں ہے غلط ہے دین کے اندر بدعت ہے ہر مسجد کے لیے الگ الگ اذان ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملک کے شہروں میں نماز پڑھنے کے اوقات مختلف ہوتے ہیں کہیں پر دس منٹ پہلے تو کہیں دس منٹ بعد میں کہیں پر اور زیادہ فرق ہوتا ہے جبکہ اذان کے لیے بھی وقت کا ہونا ضروری ہے جیسے نماز بغیر وقت کے نہیں پڑھی جا سکتی ایسی اذان بھی بغیر وقت کے نہیں دی جا سکتی مالک بن خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کچھ نوجوان جو ہم عمر تھے ان کے وہ سب اللہ کے سل کے پاس آئے اور تقریباً ہمانبی کے پاس بیس دن تک انہوں نے قیام فرمایا اور آپ نے محسوس کیا کہ انہیں اپنے اہل و عیال کی فکر ستا رہی ہے تو پھر آپ نے ان کو جانے کی اجازت دی اور فرمایا ان سے کہ اردو کم اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ فعقیم و فیم وہاں جا کر کے قیام کرو وہ علم و ہم انہیں تعلیم دو اور انہیں حکم دو کس چیز کا حکم نیکی کا حکم نیکی کا حکم بھلائی کا حکم انہیں دو اور انہیں ان کی تعلیم کرو ان کی تربیت کرو انہیں دین کی تعلیم دو پھر وہ کہتے ہیں کہ ماں نبی نے اور بھی کچھ چیزیں بتائیں جن میں سے کچھ چیزیں میں بھول گیا اور کچھ چیزیں مجھے یاد رہ گئیں پھر ہمارے فرمائے کو وسل کمارا تمونی وسلی جس طریقے سے تم نے ہم کے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طریقے سے تم سب نماز پڑھنا یہ آپ کا حکم ہے کہ نماز اسی طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ وہ زمانہ ہمیں نہیں ملا لیکن آپ کی نماز کا طریقہ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے علماء نے محفوظ کر دیا ہے اور اس طریقے سے محفوظ کر دیا ہے تکبیر سے لے کر کے تسلیم تک اللہ اکبر کے کہنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک بلکہ اس سے پہلے کے بھی مسائل وضو کیسے کرنا ہے اور اس طریقے سے یعنی سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں اور تمام مسائل اس قدر تفصیل کے ساتھ علماء نے محدثین نے بیان کر دیا ہے کہ جب ہم کتابیں اور حدیثیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لیے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے تین جلدوں میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے تین جلدوں میں بڑی جلدوں میں ماشاء اللہ اور اس موضوع پر اس سے بہتر تصنیف ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس کا مقدمہ اور اس طریقے سے شروع سے لے کر کے آخر تک تسلیم تک اس طریقے سے آپ نے لکھا ہے کہ ایسا کہ انسان پڑھنے کے بعد ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے گویا کہ دیکھ لیا اسی لیے انہوں نے جو تمہید باندھی ہے یا جو کتاب کا نام رکھا ہے صفت و سلاط نبی صلی اللہ علیہ وسلم منت تقبیر التسلیم کا ان نقا ترا گویا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ایک عبادت ہے اور اس کو اللہ رب العامی نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے اور ہمارے نبی نے جب سے نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر کے اپنی وفات تک نماز ادا کی لہذا ہماری وہی نماز قابل قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے گی تو ہمارے نبی ان کو فرمایا کہ سلو کمار آئے نے وسلی پھر کیا فرمایا فعض حضرت صلاح جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے نماز حاضر ہو فلی و ضی القم تو تم میں سے کوئی اذان دے دے ولیو مکم اکب اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے یہ بخاری کی روایت ہے تو نبی نے باقاعدہ صحابی کو اذان دینے کا حکم دیا اور کب دیا جب نماز کا وقت ہو جائے تو جیسے نماز وقت کے ساتھ فرض ہے اور وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ایسے ہی اذان بھی وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی اذان ایک عبادت ہے اور اذان میں باقاعدہ یعنی اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کی جاتی ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے نبی کی نبوت کی گواہی دی جاتی ہے نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جاتا ہے اور توحید کا ذکر ہے نماز شروع سے لے کر کے آخر تک یہ جو اذان ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ جو اذان ہے ایک عبادت ہے اور اس کا بھی ایک وقت ہے جس طریقے سے نماز کا وقت ہے لہذا جیسے نماز سے پہلے نماز پڑھ لینا وقت سے پہلے نماز پڑھ لینا جائز نہیں ہے ایسی وقت سے پہلے اذان دینا بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک جگہ اذان دے رہا ہے اور جو دیگر شہر کے لوگ ہیں ان کی نماز کا وقت الگ ہے وہ بعد میں ان کی یہاں نماز کا وقت ہوتا ہے یا ان کی یہاں نماز کا وقت پہلے ہو جاتا ہے اب ایسی صورت میں اگر اس اذان کے مطابق نماز پڑھیں گے تو یا تو وقت سے پہلے ادا کر لیں گے یا وقت کے بعد ادا کریں گے لہذا ایسی صورت میں نماز کیسے ہوگی اور پھر اذان دینا کیسے جائز ہوگا جب کہ بھی نماز کا وقت ہوا ہی نہیں تو یہ ایک پہلی صورت ہم نے بیان کی اب آپ دیکھیں مان لیجئے سعودی عرب ہے اب یہاں ہم لوگ الجبیل میں ہیں یہاں سے اور مکے کے اندر پونا گھنٹے کا یا پچاس منٹ کا فرق ہے نمازوں کے اندر اب یہاں اذان دے دی جائے یا مکے کے ادھر اذان دے دی جائے ابھی پچاس منٹ باقی ہمارے یہاں ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا لہذا اس سے پہلے اذان دے دینا وقت سے یہ جائز نہیں ہے جیسے اذان نماز کے وقت سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے دوسرا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ریکارڈ کر دیا جائے اور اس کو یعنی جب کوئی آدمی اذان دے دے اور اسے ریکارڈ کر لیا جائے اور جب جب نماز کا وقت ہو بٹن دبا دیا جائے اور دان دے دی جائے تو یہ بھی کرنا ایسا کیا ہے بالکل صحیح نہیں ہے ایسا کرنا حرام ہے اذان عبادت ہے باقاعدہ مؤذن ہونا چاہیے جو اذان دینے والا ہو وقت کا جاننے والا ہو اور امانت دار ہو دیانت دار ہو ہمارے نبی نے عثمان بن بلاس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ایسا مؤذن تلاش کرو جو اذان پر اجرت نہ لیتا ہو اگرچہ اجرت لینا جائز ہے لیکن اگر کوئی بغیر اجرت کے اذان دیتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے دین کی تعلیم دیتا ہے تربیت کرتا ہے الحمد نور علا نور بہت ہی بہتر کام ہے لیکن آدمی ان تمام کاموں پر اجرت لے سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اذان ایک عبادت ہے اس کے لیے باقاعدہ مؤذن ہونا چاہیے یہ تو باقاعدہ ریڈیو سے یا ریکارڈ کر دیا گیا ہو سکتا ہے وہ آدمی کی وفات بھی ہو گئی ہو جس نے ریکارڈ کیا اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کی اذان چل رہی ہے اور باقاعدہ لوگ سن رہے ہیں اس کو وہ آدمی زندہ ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے بھی ریکارڈ کر دیا جائے اور اس کے مطابق اس کو چالو کر دیا جائے بٹن دبا دیا جائے اور لوگ اس طریقے سے نماز پڑھ لیا کریں اسی طریقے سے جیسے یہ جائز نہیں ہے ایسے ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ انسان اے اے وقت سے پہلے اذان دے دینا یا الیکٹرانک اذان دینا یہ کسی بھی طریقے جائز نہیں ہے اور یہ اجماع کے خلاف ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک باقاعدہ مسجدوں کے مؤذن ہوتے ہیں ائمہ ہوتے ہیں خطبہ ہوتے ہیں یہ تو اجماع اور جو صلف کا خلف کا سب کا تمام مسلمانوں کا عمل رہا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک کہ اس کے خلاف ہے یہ اس کے خلاف ہے کس طریقے سے دے دی جائے اذان اور پھر کوئی مؤذن مسجدوں کے اندر نہ رکھا جائے کل الیکٹرانک امام بنا لیا جائے اور امام وہ نماز پڑھا دی جائے اور اسی کو بٹن دبا کر کے ہر مسجد کے لوگ اسی کو فالو کرتے رہیں تو کیسے ہوگا یہ تو دین ایک مذاق بن جائے گا اور اس طریقے سے کھلونا بن جائے گا لہذا ایسا کرنا قطان جائز نہیں ہے تو الیکٹرانک اذان کا معنی اور مطلب یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ورنہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینا یہ بھی الیکٹرانک اذان ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اذان کی آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا کہ زیادہ زیادہ لوگ اذان کی آواز کو سنیں اور جو ہے اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن مراد یہ ہے کہ ایک جگہ اذان دے دی جائے یا تو آدمی اذان دینے والا ہو انسان ہو یا تو اسے ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور بٹن دبا دیا گیا یا یا وہ آٹومیٹک ہے جیسے جیسے اس کو سیٹ کر دیا گیا ہے اس طریقے سے وہ سیٹ ہے جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے فوراً اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہر شہر میں ہر جگہ ہر مسجد کے اندر وہ اذان سنائی دیتی ہے تو ایسا کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے بلکہ شیخ باز رحمۃ اللہ شیخ ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے فتویٰ پڑھا کہ اس طرح کے اذان کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ اصل اذان ہی نہیں ہے وہ تو ریکارڈ ہے اور اس طریقے سے اس کو نشر کر دیا گیا ہے اور اسے کیا نام ہے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے لہذا وہ اذان ہی نہیں ہے اور پھر اذان کے اندر باقاعدہ دائیں طرف آدمی مؤذن اپنے چہرے کو گھماتا ہے اور بائیں طرف گھماتا ہے یہ بھی سنت ہے کہ انسان اس طریقے سے اذان دے کان میں انسان اپنی انگلی رکھتا ہے اذان دینے کے لیے تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں اور پھر یہ اجماع اور اس کے بھی خلاف ہے باقاعدہ مؤذن ہونا چاہیے لہذا اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادت پر قائم رکھے اور سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے امین والسلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ